بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا قاسبا فرهان مقبوضا فإن آمن بعضكم بعض ناجو فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم مزہ سامین آپ گزشتہ چند خطبات جمعۃ المبارک سے تجارت کے متعلقہ بعض معاملات بعض مسائل وہ سماعت فرما رہے ہیں گزشتہ خطبہ جماعت المبارک کے آخر میں بات یہ ہو رہی تھی کہ تجارت تعاون البر و تقوا ولا تعاون والمی ولو زبان اس بنیاد کے اوپر تجارت ہونی چاہیے اس کے تحت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہر وہ چیز جو شری طور پر نجائز ہے حرام ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے اس کو بیچنا بھی حرام ہے کیونکہ اللہ تبارک مطالعہ فرماتے ہیں کہ نیکی میں ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے ولا تعاون لیکن گناہ کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے اسی سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک آدمی کو پتا کہ میں نے یہ انگور جس آدمی کے ہاتھ فروخت کرنے ہیں اس آدمی نے اس سے شراب بنانی ہے تو جانتے ہوئے ایسے آدمی کے ہاتھ پھر اسے وہ انگور فروخت نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اگر وہ انگور اس کے ہاتھ فروخت کرے گا تو وہ گناہ کے اوپر تعاون ہو جائے گا وہ اس کی شراب بنا کر بیچے گا ایک حرام چیز اس سے تیار کرے گا اسی تناظر میں میں نے یہ بات کی تھی کہ اپنی کوئی پراپرٹی مکان دکان پلازا کسی بینک وغیرہ کو کسی ایسے شخص کو کرائے پر دینا جو اس میں سودی کاروبار کرنا چاہتا ہے یا کوئی اس کے اندر حرام کاروبار کرنا چاہتا ہے واضح طور پر حرام تو ایسے شخص کو کرائے پر چیز دینا یہ بھی اس کے ساتھ تعاون اس میں بھی شریعت پابند کرتی ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ تعاون نہیں ہونا چاہیے اس سلسلے میں چند اشیاء جو قرآن و حدیث کی روح سے حرام ہے اور اس کے تحت جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی حرام ہیں اس کی طرف میں تھوڑا سا اشارہ کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے قرآن مجید میں اللہ تبارک مطالعہ فرماتے ہیں یا یادین آ من الخمر ول میسر ول انصاب ول ازلام رج سمن عمل شیفان فج ایک یہ ایت مبارکہ ہے ایک دوسری ایت مبارکہ فرمایا کل لا اجد فیما اوہی الیہ محرمن اس کے تحت جو جو چیزیں حرام آتی ہیں اس کی طرف میں مختصراً اشارہ کروں گا ان آیات میں پہلی چیز شراب ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے شراب کو حرام قرار دیا دوسری چیز جوا کروانا جوا کھیلنا اس کو شریعت نے قرآن مجید نے حرام قرار دیا اسی طرح بتوں کی خرید و فروخت وہ بت جن کی پرستش کی جاتی ہے غیر اللہ کے طور پر انہیں سمجھا جاتا ہے اللہ کا شریف ٹھہرایا جاتا ہے کیونکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ شرک عام تھا بت پرستی کا لوگ بت تراشتے تھے بت بناتے تھے بت فروخت کرتے تھے خریدتے تھے تاکہ اپنے گھر میں لا کر یا بت خانے میں سجا کر اس کی پرست کی جا سکے اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے اس کی پرستش کرنا اس کو بنانا اس کو فروخت کرنا اس کو خریدنا یہ ساری چیزیں حرام اس کے علاوہ فال نکالنے والے تیر اس دور میں ہوتے تھے جس کے ذریعے لوگ قسمت کا حال جانتے تھے وہ فال نکالنے والے وہ تیر ہوں یا موجودہ دور میں کوئی نیا طریقہ جس سے لوگ اپنے قسمت کا حال جانتے ہیں یا کسی سے جا کر پوچھتے ہیں جو لوگ یہ قسمت کا حال بتاتے ہیں یا جو لوگ جا کر پوچھتے ہیں پوچھنے والے بھی حرام کام کرتے ہیں بتانے والے بھی حرام کام کرتے ہیں جن ذرائع سے یہ کام کیا جاتا ہے وہ ذرائع بھی حرام ذرائع اس لیے ان میں سے کوئی پیشہ اپنانا اس کا اختیار کرنا اس طرح اس طرح کی چیزیں خریدنا فروخت کرنا بنانا یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی زمرے میں آتی ہیں کہ ان کوئی بھی خرید و فروخت یا اس طرح کا پیشہ اختیار کرنا یہ بھی حرام ہے اسی طرح اسلام میں مردار حرام کیا گیا مردار کو بیچنا مردار کا گوشت بیچنا یہ بھی حرام ہے ہمارے ہاں بعض لوگ مردار جانور خرید کر اس کے ذریعے بعض جانوروں کی خوراک تیار کرتے ہیں اس کے اندر وہ مردار گوشت جو ہے اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں اس طرح مردار جانور جو ہے اس کی خرید و فروخت بھی شریح طور پر حرام ہے اسلام نے اس کے اوپر پابندی لگائی اسی طرح دم مسکو بہنے والا خون مثلا بکرا کی کرتے ہیں یا کوئی جانور کی کرتے ہیں یا کوئی بہنے والا خون کوئی آدمی فروخت کرتا ہے یہ خون جو ہے یہ بھی بعض جانوروں کی خوراک جو بنتی ہے اس کے اندر وہ خون بھی شامل کرتے ہیں اس طرح خون کی فروخت جو ہے یہ بھی حرام ہے اسی کے اندر یہ چیز بھی آ سکتی ہے اس میں بھی احتیاط ہونی چاہیے کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کو خون دینا ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی ہمدردی کے طور پر کسی آدمی کی جان بچانے کے لیے اپنے بھائی کو خون عطیہ کر دیتا ہے اس طرح اس کے اندر کوئی حرج نہیں یہ جائز ہے لیکن اس طرح بعض لوگ جو ہے نشائی وغیرہ یہ اپنا خون اس طرح فروخت کرتے ہیں اس طرح جو خون فروخت کیا جائے ویسے بھی ایسے لوگوں کا خون جو ہے وہ صحت مند نہیں ہوتا دوسرے آدمی کے لیے بھی اسی طرح نقصان دہ ہوتا ہے ایسے آدمی کا خون جو ہے کسی مریض کو لگوانا بھی نہیں چاہیے لگانا بھی نہیں چاہیے تو اس طرح خون کی فروخت جو ہے یہ بھی شری طور پر حرام اسی طرح خنزیر یہ بھی حرام ہے اس کو خریدنا بھی حرام ہے اس کو بیچنا بھی حرام ہے اور اسی کے تحت ہر وہ چیز آ جاتی ہے جانور جو شری طور پر حرام اور نجس ہو یہ حرام بھی ہے اور نجس بھی ہے تو جو چیز حرام نجس ہے جس کے ساتھ کسی صورت میں بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے ایسی چیز کی خرید و فروخت یہ بھی شری طور پر حرام ہے آٹھویں چیز اس کے اندر آتی ہے دل فریب باتیں مشغول کرنے والی باتیں اس کے اندر گانا بجانا فلمیں ڈرامے اس طرح کی دیگر چیزیں لہو الحدیث قرآن مجید نے اس کے لیے لہو الحدیث کا لفظ بولا ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کو بطور تماشا غافل کر دینے والی ہیں ایسی ساری چیزیں حرام بھی ہیں اور شری طور پر ایسی چیزوں کا کاروبار بھی اسی طرح حرام ہے اس کو خریدنا اس کو فروخت کرنا یہ بھی حرام ہے اور اس کے تناظر میں آپ یہ میں نے مجموعی طور پر اشارہ کیا ہے اسی کے تحت سود جو ہے یہ بھی حرام ہے لیکن سود کی خرید و فروخت تو نہیں ہوتی لیکن سودی کاروبار جس جگہ پر ہوتا ہے ایسے شخص کے ساتھ بھی معاملت اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کو کوئی مکان کوئی دکان کوئی پلازا کوئی اس طرح کرائے پر دینا تو اس صورت میں ایسے شخص کے ساتھ کیوں کہ تعاون ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس طرح حرام ہیں کاروبار کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کے اندر گناہ کے اندر معاونت ہو جائے ہر وہ صورت بنیاد آپ اصول سمجھ لیں آپ اللہ کی توفیق سے مسلمان ہیں آپ جانتے ہیں کہ شریعت کے اندر کیا چیزیں جائز ہیں کیا چیزیں نجائز ہیں ہر وہ نجائز چیز جو شرعی طور پر حرام ہے ایسی چیز اپنے ذہن میں رکھ کر یہ سمجھ لے کہ اگر اس معاملے میں ہم نے کسی قسم کا تعاون کیا تو یہ گناہ کے اندر تعاون ہو جائے گا جس کا اللہ تبارک بطالہ نے فرمایا کہ ولا تعاون کہ کسی گناہ کے اندر تمہیں کسی صورت میں بھی معاون نہیں بننا چاہیے تو یہ وہ چند صورتیں جو ہیں اس کے تناظر میں میں نے بیان کی ہیں جو گزشتہ جمعے کے آخر میں یہ سلسلہ جاری ہو ساری کا اس کے علاوہ کاروبار میں جو بعض صورتیں آتی ہیں وہ ہے ایک کمیشن کمیشن ایجنٹ آج کل یہ کاروبار جو ہے یہ تقریباً عروج پر ہے بہت سارے لوگ اکثریتی کمیشن ایجنٹ کا کاروبار کرتے ہیں کیا یہ شری طور پر جائز ہے یا ناجائز ہے یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے اور اس مسئلے کو بیان کر کے اس کے جواب کو ثابت کیا کہ کمیشن لینا کسی چیز کی فروخت پر یہ جائز ہے انہوں نے ایک حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر فرمائی ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں ولا حاضر لبادن کوئی شہری آدمی صحرا میں جنگلوں میں رہنے والا جو ہے اس کی بے نہ کرے اس کے لیے ایجنٹ کا کام نہ کرے اس کے لیے بروکر کا کام نہ کرے اس کے لیے ڈیلر کا کام نہ کرے اس کے لیے آر پی کا کام نہ کرے یعنی جو صحرا میں رہنے والے ہیں جنگلوں میں رہنے والے ہیں ان کا کوئی ڈیلر ایجنٹ یا بروکر آرتی نہ بنے یہ جو چار لفظ ہیں آڑتی دلال یا بروکر یہ جو الفاظ ہیں یہ تقریباً ایک چیز کے لیے ہی مختلف الفاظ آڑت جو ہوتی ہے یہ تقریباً سبزیوں پھلوں اور اس طرح اناج کے اندر آڑت چلتی ہے ہماری مارکیٹوں کے اندر اور جب کوئی جانوروں کی منڈی لگتی ہے اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں اس کے اندر جو یہی کردار ادا کرتے ہیں سودا کرانے کا ان کو وہاں دلال کہتے ہیں تو اس کے علاوہ عام مارکیٹوں میں جب ایک مال خریدا جاتا ہے فروخت کیا جاتا ہے درمیان میں جو شخص سودا کرواتا ہے اس کو بروکر کہہ لیتے ہیں یا ایجنٹ کہہ لیتے ہیں کمیشن ایجنٹ کہہ لیتے ہیں اس طرح کے الفاظ اس کے لیے بولے جاتے ہیں تو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث لائی ہے اور اس حدیث کو لانے کے بعد یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بروکر کی کمیشن ایجنٹ کی صرف ایک قسم جو ہے اس پر پابندی لگائی ہے کہ ایک قسم جائز نہیں ہے باقی دوسری قسمیں جو ہیں یہ جائز ہے وہ ایک قسم جس طرح میں نے عرض کیا کہ صحرا کے رہنے والے لوگ یا جنگلوں میں رہنے والے لوگ جب کوئی اپنی چیز شہر کے اندر لا کر فروخت کرنا چاہے یا کوئی اپنے لیے چیز خریدنا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے درمیان میں کوئی بروکر نہیں ہونا چاہیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر اس کی حکمت جانتے ہیں صاحب شریعت ہیں اور اس کے اندر یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک چیز آدمی بیچتا ہے یا فروخت کرتا ہے اس کے اندر اس نے کمیشن دینی ہوتی ہے وہ ایک اضافی رقم ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرا میں رہنے والے جنگلوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو اس اضافی جو بوجھ ہے اس سے بچانے کے لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے درمیان کوئی بروکر نہ بنے کوئی ایجنٹ نہ بنے ان کے درمیان باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ذکر ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی چیز اس طرح بیچتا ہے چیز کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے کہتا ہے یہ چیز میں نے سو روپے کی فروخت کر دی اور اگر تو سو روپے کے سو روپے سے زیادہ کی فروخت کر دے تو سو روپے سے اوپر جتنے پیسے ہوں گے وہ تیرے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کام کرنا جائز ہے اس طرح آدمی یہ کام کر سکتا ہے یعنی ایک چیز میری ہے میں اپنے دوست کو کہتا ہوں میں نے یہ سو روپے کی بیچنی ہے تو تو لے جا اگر ایک سو پانچ روپے کی یا دس روپے کی فروخت کر دے گا تو وہ اوپر جو پانچ دس روپے ہیں وہ تیرے ہو گئے مجھے سو روپیہ دے دے گا تو اس طرح جو ہے یہ بھی کاروبار جائز ہے اس کے اندر بھی اصل میں وہ بروکری کرتا ہے دلالی کرتا ہے عرب کرتا ہے درمیان میں چیز بیچنے والا وہ اس کے اندر منافع حاصل کرتا ہے اس کے اندر ایک چیز جو ہے یہ قابل غور ہے ہمارے ہاں جو لوگ عرب کرتے ہیں عموماً انہوں نے دو کام رکھے ہوتے ہیں ایک تو ان کے پاس ہوتے ہیں بیج وغیرہ کھل وغیرہ ہوتی ہے بیج ہوتے ہیں اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کاشتکار طبقہ جو ہے گاؤں والا طبقہ ان کے متعلقہ ہوتے ہیں کھاد رکھی ہوتی ہے انہوں نے ذمہ دار یہ کرتا ہے کہ سارا سال اپنی ضرورت کی چیزیں بیج کھاد اس طرح کی چیزیں کھل وغیرہ وہ اس آرتی سے لے کر جاتا ہے پیسے ادا نہیں کرتا ادار لے کر چلا جاتا ہے ان کے درمیان یہ طے ہوتا ہے کہ ہم سال بھر تمہیں جو چیز ضرورت ہوگی وہ ہم تمہیں مہیا کریں گے لیکن اس کے بدلے میں یہ ہوگا کہ تم اپنی جتنی گندم ہے جتنی اناج ہے جتنی پیداوار ہے وہ ساری کی ساری ہمارے ذریعے جو ہے وہ فروخت کرو گے یعنی اس کو یہ پابند کرتے ہیں کہ تم ہمیں ہی کمیشن ایجنٹ بناؤ گے کسی دوسرے کو آرتی کو تم فروخت نہیں کر سکتے اس میں جو ہے آرتی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی کمیشن زیادہ رکھ لیتے ہیں عام طور پر جو بازار کے اندر سادہ کمیشن چلتی ہے اس سے دگنی کمیشن رکھ لیتے ہیں یا اس شخص سے اس کی جو پیداوار ہے اناج وغیرہ ہے وہ سستے داموں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس طرح کی جو آڑت ہے یہ شری طور پر نجائز ہے یہ جو اس نے اپنی کمیشن ڈبل کر لی ہے یا بازار کے ریٹ سے کم ریٹ پر اس کا اناج خریدا ہے یہ اصل میں وہ ادار جو اس نے سال بھر بیج دیا ہے کھاد دی ہے کھل وغیرہ دی ہے وہ جو ادھار دیا ہے اس کے اوپر وہ سود وصول کر رہا ہے اضافی رقم وصول کر رہا ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس طرح کی آڑت نجائز ہے اس طرح کی آڑت جو ہے یہ زیادہ یہ نہیں ہونی چاہیے تو ویسے کمیشن کے اوپر کام کرنا اس طرح کا معاملہ اس طرح کی خرابی اس کے اندر نہ ہو تو پھر جو ہے یہ جائز ہے یہ جو کمیشن کے ذریعے بروکر کے ذریعے کوئی چیز خریدی جاتی ہے ڈیلر کے ذریعے خریدی جاتی ہے اس کے اندر وہ بروکر ڈیلر کمیشن ایجنٹ جو ہے دلال آرتی وہ ضامر ہوتا ہے کہ اس میں اگر کسی قسم کا کوئی نقص ہوگا کوئی عیب ہوگا تو یہ چیز واپس ہوگی اس کی ذمہ داری پر دوسرا آدمی جو ہے چیز خریدتا ہے اب اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے ایک آدمی نے ڈیلر بروکر کے ذریعے ایک چیز خریدی ہے اس کے اندر خرابی آ گئی ہے وہ جو بے کی ہوئی ہے خرید و فروخت کی ہوئی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے معاہدہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ بروکر جو ہے اس کی کمیشن بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی اس نے جو کمیشن لی ہوئی ہے وہ کمیشن بھی اس کو واپس کرنی پڑے گی کیونکہ جو اس کے فرائض کے اندر یہ جو چیز شامل تھی اس نے کما حق کو ادا نہیں کیا خریدنے والے نے اس کے اعتماد کے اوپر چیز خریدی تھی لیکن اس اس نے کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا اس کو نقصان پہنچا ہے اس لیے وہ بروکری کرنے والا یا دلالی کرنے والا یا آرگ کرنے والا اس کا جو حق بنتا ہے سودا کروانے کا اس کا وہ حقدار نہیں ہے اسے وہ کمیشن واپس کرنی پڑے تو یہ کمیشن کا معاملہ تھا اس طرح کمیشن کرنا بروکری کرنا یہ شری طور پر جائز اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز چلتی ہے انشورنس انشورنس جو ہے یہ انگریزی کا لفظ ہے انشور سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے اعتماد دلانا وسوخ دلانا کسی کو بھروسہ دلانا لفظی معنی اس کا یہ ہوتا ہے اس سے یہ انشورنس لفظ جو ہے یہ بنا ہے یہ انشورنس جو ہے اس کی مختلف قسمیں ان میں سے ایک دو قسم ایسی ہے جس کی میں وضاحت کروں گا جو شری طور پر جائز ہے اور باقی جو قسمیں ہیں وہ شری طور پر نجائز ہے جو شری طور پر جائز قسم ہے ان میں سے ایک قسم ہے گروپ گروپ انشورنس اس کو کہتے ہیں گروپ انشورنس گروپ انشورنس یہ ہوتی ہے کہ جو سرکاری ملازم ہیں ان کی انشورنس ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ حکومت مہینے میں ان کی تنہا سے ایک مقررہ رقم جو ہے وہ کاٹ لیتی اور پھر جب اس شخص کو کوئی حادثہ پیش آ جائے کوئی وقت سے اپنی ملازمت سے پہلے وہ فوت ہو جاتا ہے تو حکومت اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے اور اگر وہ اپنی پوری زندگی جو ہے ریٹائر ہونے تک وہ ملازمت کرتا رہتا ہے تو ملازمت ختم ہونے پر اس کو جو ہے کچھ رقم دی جاتی ہے یہ آگے الگ بات ہے اس رقم کے حوالے سے وہ میں الگ بیان کروں گا ویسے جو یہ انشورنس ہے گروپ انشورنس یہ شری طور پر جائز ہے اس میں کیونکہ کمرشل نہیں ہوتا یعنی پیسہ کمانا مقصود نہیں ہے حکومت کا فائدہ اٹھانا مقصود نہیں ہے اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملازمین کے ساتھ تعاون کرنا وہ تعاون اس انداز میں کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی تنہا سے ماہانہ کچھ رقم کاٹتے رہتے ہیں کیونکہ ساری تنہا دے دی جائے گھروں کے اندر ساری تنہا لگ جاتی ہے سال بیس بیس تیس تیس سال ملازمت آدمی کرتا ہے لیکن وہ اپنی تنہا سے اگر کوئی رقم بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتا اس لیے حکومت کچھ پیسے کاٹتی رہتی ہے جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو وہ اکٹھی رقم دے دیتی ہے اس طرح اس کے ساتھ ایک تعاون ہو جاتا ہے لیکن اس رقم کے حوالے سے ایک پتی ہے کہ ایک تو ہے وہ رقم جتنی کاٹی ہے ہر سال اسی تناسب سے پچیس سال تیس سال اس نے ملازمت کی ہے ہر مہینے جتنی رقم کاٹی جاتی رہی ہے وہ ساری کی ساری رقم کا وہ حقدار ہے اسے وصول کرنی چاہیے لیکن حکومت جو ہے اس کے اوپر زائد رقم دیتی ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم وہ جو پیسے جمع رکھتے ہیں اس کو کاروبار کے اندر لگاتے ہیں اضافی رقم کیونکہ ہمارے پاس جمع رہتی ہے جس طرح بینک کے پاس ایک رقم رکھ دے تو وہ بعد میں سود ملا کر رقم واپس کرتی ہے اس طرح حکومت بھی اپنے ملازمین کو جتنی ان کی رقم ہوتی ہے اس سے زائد رقم واپس کرتی ہے تو وہ جو زائد رقم ہے وہ تو حرام ہے اس کو وصول نہیں کرنا چاہیے لیکن جو اصل رقم ہے وہ اس کو وصول کرنی چاہیے کیونکہ اس کی اپنی حق لال کی محنت ہے اس سے اس کے پیسے جو ہیں وہ جمع ہوتے رہے ہیں وہ اس کی رقم جو ہے اس کے ساتھ ریٹائرمنٹ کے وقت اس کے ساتھ معاملت ہو رہی ہے اسی کے اندر سے ہی بعض ملازمین جو ہے مخصوص رقم پچاس ہزار یا لاکھ کے قریب اگر کوئی ان کو ایمرجنسی کام پڑ جائے وہ بھی حکومت سے وہ بطور قرض لے سکتے ہیں اس کے اندر بھی بغیر سود کے وہ قرضہ وہ معاونت ہوتی ہے اسی انشورنس انشورنس کی وجہ سے جو اس نے گروپ انشورنس کروائی ہوتی ہے یہ جائز ہے لیکن اضافی رقم لینا یہ جائز نہیں ہے اسی کے ساتھ ایک اور انشورنس ہے میوچل میوچل انشورنس یہ ہوتی ہے کہ ایک جماعت یا ایک قبیلہ وہ ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں چند افراد اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں سارے لوگ جو ہیں تھوڑی تھوڑی رقم اس کے اندر جمع کرواتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے سارے ممبر ہیں اگر ہمارے ممبروں میں سے کسی ایک ممبر پر کوئی آفت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو اس رقم کے ذریعے اس کے ساتھ تعاون ہوتا ہے اس کے اندر بھی کمرشل کوئی مقصد نہیں ہوتا کوئی مالی فائدہ حاصل کرنا مقصد نہیں ہوتا یہ ایک تنظیم کوئی بھی قائم کر سکتی ہے یہ ایک اچھا کام ہے اس طرح اگر چند افراد مل کر ایک گروپ بنا لے اس گروپ کے تحت اس کے جو ممبر ہیں وہ ماہانہ کچھ رقم اس کے پاس جمع کرواتے رہے اس ارادے کے ساتھ کہ ہمارے جو سارے ممبر بھائی ہیں اگر ان میں سے کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی ہم اس رقم سے ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ بھی شرعی طور پر میوچل انشورنس جو ہے یہ بھی جائز ہے یہ جو انشورنس کی قسمیں ہیں یہ دو یہ شرعی طور پر جائز ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کمرشل نہیں اس کے اندر جو یہ ادارے قائم کرنے والے ہیں یہ اس طرح کا کوئی مقصد ان کا نہیں ہے اس کے اس سے مالی فائدہ حاصل کیا جائے اس کے علاوہ جو ہے کمرشل انشورنس اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں ساری کی ساری نجائز کمرشل اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کمرشل طور پر کی جاتی ہے مقصد اس ادارے کا قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے فائدہ پہنچے جس کے ذریعے کوئی آدمی اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے میرا ہی زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو مجھے رقم خرچ نہ کرنی پڑے اس طرح بھی اس طرح کی کوئی بھی انشورنس جو ہے یہ ساری کی ساری حرام ہے نجائز ہے ان میں سے ایک ہے لائف انشورنس لائف انشورنس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی کا بیمہ کرواتا ہے اس کے اندر ماہانہ اس نے کچھ رقم جمع کروانی ہوتی ہے وہ مجموعی طور پر دس لاکھ کا بیمہ ہو پندرہ لاکھ کا ہو بیس ہزار کا ہو بیس لاکھ کا ہو متعدد رقمیں ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ بیمہ کرواتا ہے اس بیمے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آدمی جس نے بیس سال اپنی انشورنس کروائی ہے بیمہ کروایا ہے اگر پانچ سال کے بعد ایک سال کے بعد دس سال کے بعد فوت ہو جاتا ہے باقی ابھی ساری قسطیں پڑی ہوئی ہیں اس کو ساری کی ساری رقم جو بیس سالہ رقم جو ہے وہ بیمار منافع سود اس کو مل جاتی جس طرح عام طور پر ہم کہتے ہیں بازار سڑک کے اوپر کوئی گاڑی کے آگے کوئی آدمی آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں تم بیمہ کروایا ہے یعنی تو مرنا چاہتا ہے کہ تو مر جائے گا وقت سے پہلے اور تیرا جو ہے بچے جو ہے ان کو اضافی رقم مل جائے گی یہ جو ہے ایک جوا ہے اس کے اندر اگر آدمی پہلے فوت ہو جائے تو بعد میں جو اس کے بوراساں ہیں ان کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے انہوں نے رقم کم دی ہوتی ہے زیادہ ان کو مل جاتی ہے اور جو انشورنس کرنے والے ہیں ان کا نقصان ہو جاتا ہے اور اگر یہ مدت پوری کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے دوسروں کا فائدہ ہو جاتا ہے اس لیے جو کمرشل طور پر یہ زندگی کا بیمہ کروایا جاتا ہے اس طرح کے معاملات کے اندر یہ سارے وہ کسی عمارت کا بیمہ ہو یا زندگی کا ایک آدمی کی زندگی کا بیمہ ہو یہ شرعی طور پر نجائز اور حرام اسی کے اندر آتا ہے گڈ انشورنس یہ ہوتی ہے سامان کی انشورنس اس کے اندر ایک آدمی کی بھی انشورنس ساتھ ہی ہوتی ہے مثال کے طور پر جو لوگ جاتے ہیں نا ہوائی سفر میں جو بھی ٹکٹ خریدتا ہے اس ٹکٹ کے اندر اس کی انشورنس بھی ہوتی ہے شامل ہوتی ہے اس کے اندر اور یہ انشورنس ایسی ہوتی ہے اس کے اندر جو رقم دے دی جاتی ہے وہ واپس نہیں ملتی مثلا ایک آدمی نے اپنے سامان کی انشورنس کروائی ہے کہ میرا سامان یہاں سے انگلینڈ جانا ہے تو اگر صحیح سالم پہنچ جائے گا تو اس انشورنس کی وہ رقم دیتا ہے وہ دس ہزار روپیہ دے پندرہ ہزار روپیہ دے وہ سیٹ کے ٹکٹ جو ہے کرائے کے اندر وہ چیز شامل کر لیتے ہیں اسی طرح آدمی جو ہے جو ٹکٹ خریدتا ہے اس میں بھی انشورنس ساتھ ہو جاتی ہے اب اگر وہ آدمی اور وہ سامان خیر و حیت کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے تو پھر وہ پیسے جو ہے وہ کمپنی والے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں لیکن اگر خدا نہ خاصہ راستے میں حادثہ پیش آ جائے جہاز جو ہے وہ کرش ہو جائے اس کا نقصان ہو جائے تو پھر جتنے پیسوں کی سارا سامان جو ہوتا ہے ایک آدمی جو ہوتا ہے اس کی اگر بیس لاکھ کی انشورنس ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر وہ سارے جہاز والے جو ہیں وہ سامان کی بھی رقم ادا کرتے ہیں ان کے اندر جو آدمی فوت ہوتے ہیں ان کی بھی رقم ادا کرتے ہیں لیکن اگر خیر و حیت سے آگے پہنچ جائے تو پھر وہ رقم جو ہے اس ادارے کی ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو واپس نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ جا کے خیر و وسیعت سے اگر اتر گئے ہیں تو ٹکٹ دکھا کر اپنے پیسے جو ہے پانچ ہزار اضافی دیا ہوا ہے سات ہزار اضافی جو ہے وہ واپس لے لینا ہے یہ چیز اس کے اندر نہیں ہوتی اس طرح جو ہے یہ انشورنس جو ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی نجائز اسی طرح ایک انشورنس ہوتی ہے third party insurance third party insurance یہ ہوتی ہے جس طرح ہم عام طور پر جو گاڑیاں ہیں ان کی انشورنس ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک آدمی نے گاڑی کی انشورنس کروائی ہے نا اس کے اندر جب کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی نقصان ہو جاتا ہے نقصان کرتا ہے گاڑی کا مالک یا گاڑی کا ڈرائیور یا سامنے سے بھی کسی دوسرے کا نقصان ہوتا ہے لیکن شری طور پر تو جو نقصان کرے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے گاڑی کا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس گاڑی کا جو نقصان ہوا ہے وہ وہ ادارہ جو ہے وہ ادا کرتا ہے جس نے اس کی انشورنس کی ہوتی تو یہ جو انشورنس ہے اس کو تھرڈ پارٹی انشورنس کہتے ہیں ایک تیسرا شخص جو ہے وہ رقم ادا کرتا ہے یہ بھی شرعی طور پر نجائز ہمارے جو ہے انشورنس والے وہ عام طور پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک چیز لے کر آتے ہیں وہ ہمارے بعض جو بزرگ ہمارے پہلے فوت ہو چکے ہیں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں ان بزرگوں میں سے بعض کے فتوے ہیں انشورنس کے جائز ہونے کہ انہوں انہوں نے نے کہا لکھا یہ دیکھیں یہ ان کا فتوا ہے کہ انشورنس جو ہے یہ جائز ہے اصل میں انہوں نے جو فتوے دیے ہوئے ہیں نا وہ اس انشورنس کے فتوے دیے ہوئے ہیں جس کی دو شکے میں نے پہلے بیان کی جو کمرشل نہیں ہے کمرشل انشورنس جو ہے وہ کلیا حرام ہے اس کو کوئی عالم دین جو ہے وہ جائز قرار نہیں دیتا اس لیے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ بھی تو آپ کے علماء ہیں اہل حدیث ہے علماء ہیں دیوبند علماء ہے دیگر علماء ہے یہ دیکھو یہ جہد قرار دے رہے ہیں ان کا فتوا اس کے اندر صرف اس انشورنس کے حق میں یہ فتوا ہے جو لائف جو ہے کمرشل کمرشل انشورنس نہیں ہے اس کے حق میں وہ فتوا ہے لیکن یہ لوگ جو ہے دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کے پاس آ جاتے وہ چیز آ کر دکھاتے ان کے پاس جو ان کے کاغذات ہوتے ہیں ان کے پیچھے آخر میں عموماً وہ فتویٰ جو ہے وہ چھپے ہوتے ہیں نیچے علماء کے نام لکھے ہوتے ہیں حدیثوں کے علماء کے بھی بعض کے نام لکھے ہیں دیوبندیوں کے بھی بریلویوں کے بھی اس طرح کے علماء کے نام لکھے ہوتے ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے دیکھو جی یہ تمہارے سارے علماء جو ہے اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو وہ اصل میں غیر کمرشل انشورنس جو ہے جس کی میں نے یہاں تعریف کی ہے وہ جائز ہے جو کمرشل انشورنس ہے وہ نجائز ہے عموماً جو ہے آج انشورنس کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے کمرشل انشورنس ہی مراد ہوتی ہے اور عموماً آج کل ہوتی بھی یہی کمرشل انشورنس ہے باقی دوسری جو انشورنس ہے اس کا وجود تقریباً ختم ہو چکا ہے وہ جو ہے کمپنیاں کرتی ہی نہیں تو وہ جو جائز ہے اس کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے جو حرام ہے اس کو اختیار کر رکھا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اس لیے اس طرح کی جو انشورنس وغیرہ ہے یہ بھی حرام اس کے علاوہ کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی آج بیانہ کے حوالے سے بھی میں نے بات کرنی تھی لیکن وقت اب اجازت نہیں دے رہا وقت کی قلت ہوتی ہے ہمارے پاس انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ موضوع اب چھڑا ہے تو اگر دو ایک دو جمعے اور بھی اس پر پڑھانے پڑے تو میں پڑھا دوں تاکہ سارے مسائل جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں واضح ہوتے جائیں ان شاء اللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ میں کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے بیانہ کے حوالے سے اور دیگر جو تجارتی معاملات ہیں ان کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ آپ کے گوشت گزار کروں گا اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک بطالہ ہمیں صحیح سے کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے علینا اللہ المبین